آدمی آیا اس نے ایک درم ان کے درمیان رکھ دیا کس کی کوئی چیز کھا لینا اب اختلاف ہوا کہ کیا کھائیں ہر ایک نے اپنی اپنی زبان میں انگور ہی کا نام دیا عربی نے اینب فارسی نے انگور رومی نے استا فیل استا فیل انگوری کو کہتے ہیں رومی زبان ایسی ترکی نے اپنی زبان میں انگور ہی کا نام لیا ان میں جھگڑا شروع ہو گیا وہ کہتے ہیں گے کہتے نہیں نہیں انگور لیں لین استا فیل لیں تو ایک آدمی چاروں زبانوں کو جانتا تھا اس نے انگور لا کر رکھ دیا چاروں خوش ہو گئے ہر ایک کو اینب بھی مل گیا انگور بھی مل گیا استفیل بھی مل گیا خوش ہو گئے تو مقصد ایک تھا نام مختلف تھے ایسے ہی ہے کوئی چاہتا ہے کہ بد نظری کرے اس سے اس کو سکون حاصل ہوگا کوئی چاہتا ہے بد نظری سے بچے جب سکون ملے گا ایک رئیس کو حکومت نے نظر بند کرنے کا حکم دے دیا کہ اس کو ایک شہر میں بند کر دیا جائے اس سے پوچھا کہ تم کس شہر میں نظر بند ہونا چاہتے ہو اس نے کہا مکے میں کوئی اچھی نیت نہیں تھی بری نیت کہ مکے میں دنیا بھر سے عورتیں آتی ہیں پردہ بھی پورا نہیں ہوتا کیونکہ چہرے کو عورت کپڑا نہیں لگا سکتی احرام کی حالت تھوڑا سا چھجا لگا کر اوپر سے کپڑا ڈالا جاتا ہے بعض یہ عورتیں کرتی ہیں ایسا بعض یہ نہیں بھی کرتی تو بہت سی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں اور دنیا بھر سے آتی ہے تو اس کی بری نیت تھی کہ قسم قسم کی عورتوں کو دیکھوں گا اس کے برخلاف شیخ سادی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بزرگ دید مندر کو حسارے کنات کردہ دنیا بغارے چرا گفتم گنب شہر اندر نہیں آئی کہ بارے بند از در برکشائی بگفتانجا پری پری نغزند بگفتانجا پری رویان نغزند چگر بسیار شد پیلا بے لغزن کہ ایک بزرگ تھے وہ جنگل میں ایک پہاڑ کی غار میں رہتے تھے میں نے کہا کہ آپ کیوں یہاں تنہائی میں رہتے ہیں شہر میں آئیں تاکہ تنہائی کی تکلیف ختم ہو انہوں نے جواب دیا کہ شہر میں عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں مجھے خطرہ ہے کہ میری نگاہ کسی پر نہ پڑ جائے اس لیے میں شہر میں نہیں رہتا جنگل میں رہتا ہوں کہ میری نگاہ کسی غیر محرم عورت پر نہ پڑ جائے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بد نظری سے بچا رہوں گا تو سکون ہوگا اور مکے میں نظر بند ہونے والے نے یہ سوچا کہ دنیا بھر کی عورتوں کو دیکھوں گا پھر مجھے سکون ہوگا تو چاہتے تو سب سکون ہیں دل کا چین ہے لیکن طریقے الگ الگ اختیار کر رکھے کوئی سمجھتا ہے کہ مال بہت سارا جمع ہوگا تو پھر مجھے سکون ملے گا کوئی سمجھتا ہے کہ مال سے خالی رہوں گا تو پھر مجھے سکون ملے گا جی ہاں جی ایک بزرگ کو ایک بادشاہ نے ایک بڑی رقم پیش کی کہنے لگے مجھے ضرورت نہیں ہے میں کیا کروں گا رقم سنبھالتا پھروں گا آپ کو ضرورت ہے آپ رکھیے بادشاہ کے ساتھ ایک شخص تھا جو ان بزرگ کا خیر خواہ نہیں تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں اوپر اوپر سے دل میں ہے کہ ہاں دے دیں یہ بھی دے دیں اور بھی دے دیں دل میں یہ ہے اور اوپر اوپر سے یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں مجھے ضرورت نہیں کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے یشیب المرء المر یشب فیہ فیح خسل تون الرس و تول آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں دو خصلتیں جوان ہو جاتی ہیں الحرس و طول العمل ایک تو لالچ بڑھ جاتا ہے اور ایک طول العمل لمبی امید لگانا لمبی امید لگانا جیسے شیخ چلی کو کسی نے دو پیسے دے دیے تیل کا مٹکا تیل سے بھرا ہوا مٹکا دیا کہ یہ وہاں تک لے جاؤ اس کے عوض میں یہ دو پیسے ہیں شیخ چلی صاحب سوچ رہے ہیں کہ یہ دو پیسے ہیں نا ان کے دو انڈے خریدوں گا اس زمانے میں ایک پیسے کا ایک انڈا آ جاتا کسی کی مرغی کے نیچے رکھ دیں میری تو مرغی ہے نہیں کسی کی مرغی کے نیچے رکھ دیں گے تو بچے نکل آئیں گے ایک مرغا ہوگا ایک مرغی ہوگی بس پھر کیا مرغیاں ہی مرغیاں ہو جائیں گی پھر مرغیاں بیچ کر بکریاں خریدیں گے بکریاں ہی بکریاں ہو جائیں گے پھر بکریاں بیچ کر گائے خریدیں گے گائے ہی گائے ہو جائیں گے پھر گائے بیچ کر اونٹ خریدیں گے او بہت سارے اونٹ ہو جائیں گے میں بڑا امیر ہو جاؤں گا پھر پیغام بھیجوں گا بادشاہ اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دو امیر ہوں گا بادشاہ فوراں کر دیں اس سے بچہ ہوگا بچہ دو تین سال کا جب ہو جائے گا تو میری انگلی پکڑ کر چلا کرے گا اور کہا کرے گا اب وہ پیسہ اب وہ پیسہ میں کہوں ہوش میں نہیں دیتا ہوش جو کہا سر ہلایا مٹکا نیچے مٹکا تیل کا نیچے گر گیا مٹکے کا مالک ساتھ ہی آ رہا تھا اس نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا میرا مٹکا توڑ دیا تیل سارا ضائع کر دیا تو شیخ چلی صاحب کہتے ہیں کہ تیرا تو ایک مٹکا ہی ٹوٹا ہے میرا خاندان ہی تباہ ہو گیا میرا خاندان ہی تباہ ہو گیا میں نے تو خاندان بنایا سر دو پیسے کے انڈے لے کر مرغیاں بکریاں گائیاں اونٹ خریدوں گا سب ختم اس کو کہتے ہیں طول عمل لمبی امید لگانا دنیا کے بارے میں طول عمل پسند نہیں ہے اور دین کے بارے میں گنجائش ہے کہ مدرسہ بناؤں گا پہلے پہلے سال درجہ اولا رکھوں گا پھر درجہ ثانیہ پھر تیسرے سال درجہ سالسہ ایک درجہ ہر سال بڑھاتا رہوں یہاں تک کہ آٹھ سال میں پورا درس نظامی جاری ہو جائے دورہ حدیث شروع ہو جائے اس کی گنجائش ہے کہ دین کے بارے میں لمبی امید لگائے اور کوشش کرے آہستہ آہستہ ترقی کرے گنجائش ہے دنیا کے بارے میں لمبی امیدیں لگانا پسند نہیں ہے وہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے یہ بڑی عمر کے ہیں اور حدیث میں آتا ہے یشیب المر و یشب فی خسل تان و و العمل کہ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو دو عادتیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں یہ بوڑھے ہیں ان میں ہرس جوان ہے لیکن اوپر اوپر سے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں مجھے ضرورت نہیں انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے حدیث میں یہ آتا ہے یشب دو خسرتیں جوان ہوتی ہیں یعنی چھوٹی عمر میں دونوں خسرتیں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں بڑی عمر میں زیادہ ہو جاتی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے چھوٹی عمر میں بھی ہرس نہیں تھی ہرس نہیں تھی جو اب جوان ہو جاتی ہرس ہوتی چھوٹی عمر میں تھوڑی ہوتی ہے اب جوان ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی عمر میں بھی بچایا ہرس سے اس لیے اب بھی نہیں ہے تو وہ یہ چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مال سے خالی رہیں مال سے خالی رہیں اسی میں سکون ہوگا کون مال کو سنبھالتا پھرے سنبھالنے میں بھی فکر خرچ کرنے میں بھی فکر اور درمیان میں اگر چوری ہو گئی یہ ایک نیا فکر ایک تیسرا فکر جیسے ایک آدمی گھوڑا چرا کر لایا ابھی نکلا ہی تھا چرا کر کہ ایک اور آدمی مل گیا کہ اگر گھوڑا بیچنا ہو تو لاؤ میں ذرا چڑھ کر دیکھ لوں میں خریدنا چاہتا ہوں لو یہ میرے جوتے ذرا سنبھالنا میں گھوڑے پر چڑھ کر دیکھ لوں جوتے اتار دیے خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اب سوار جو ہوا <laughs> یہ نہیں کہ چکر لگا کر آ جائے نا بس گیا گیا سو گیا وہ بگا کر لے گیا گھوڑے کو یہ بیچارہ جوتے لے کر گھر آ گیا کسی نے پوچھا کہ تم تو ایک گھوڑا لیے پھر رہے تھے وہ بیچ دیا کہاں بیچ دیا کتنے کا جتنے کا لیا تھا اتنے ہی کا بیچ دیا یہ جوتے نفع میں آئے یہ جوتے نفع میں آ گئے ہاں جی ہاں تو ایسے ہی پیسے جمع کرنے میں تکلیف خرچ کرنے میں تکلیف درمیان میں اگر چوری ہو گئی تو یہ اور نفع میں آ گئی ایک زائد تکلیف نفع میں آ گئی وہ میں یہ دنیا ایش یسرہ فسوف لعمری ان قلیل یزوما اذا ادبرت کانت علی المرء حسرت وین اقبلت کانت کثیرا الحبوم جو مال کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جی ہاں جی ہاں وہ غم بھی کرے گا کیونکہ مال آتا ہے جب تکلیف جاتا ہے جب تکلیف درمیان میں چوری ہو گئی یہ زائد تکلیف تیسری تکلیف نفے میں مل گئی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں پسسی سار ایمانہ محقق شد بخاقانی کہ با باخدا بودن بے از ملک سلیمن تیس سال کے بعد خانکانی کو یہ بات ظاہر ہوئی کہ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا بے از ملک سلیمانی سلیمانی ملک سے بہتر ہے ساری دنیا سے بہتر ہے تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا دنیا بھر کی دولتوں سے بہتر ہیچ کنجے بے ددو بے دام نیست جزب خلوت گاہ حق آرام نیست کوئی کونا کیڑوں مکوڑوں سے اور جال سے خالی نہیں ہے یعنی تکلیفیں ہیں جگہ جگہ جزب خلوت گاہ حق آرام نیست اگر آرام ہے تو اللہ تعالی کی یاد میں اگر آرام ہے تو اللہ تعالی کی یاد میں ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں دنیا کے کاموں میں آرام نہیں ہے <laughs> دنیا کے کاموں میں آرام نہیں ہے و خلوت گاہ حق آرام نیست اگر آرام ہے تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں ہے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اس سے تو سکون ملتا ہے ورنہ سکون نہیں ہے جیا جیا جیا ایک شخص کے گھر میں اولاد نہیں تھی اس نے حال پوچھا دوسرے شخص جو اولاد والا تھا کہ خیریت ہے خیریت ہے اس نے کہا خیریت تمہارے گھر میں ہوگی خیریت تمہارے گھر میں ہوگی جہاں کوئی بچہ نہیں ہے یہاں تو بچے ہیں کسی کا پیڑ دکھ رہا ہے کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے کسی کو نزلہ ہے تو میرے گھر میں کیوں خیریت ہوتی خیریت تمہارے گھر میں ہوگی کوئی بچہ نہیں ہے تو بعض بچے مانگتے ہیں بعض بچوں سے دور رہتے ہیں تاکہ آرام سے رہیں خیریت سے رہیں ایک آدمی پہلے غریب تھا پھر کہیں ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن گیا جیسے فرعون غریب آدمی تھا ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن گیا فرعون بھی غریب آدمی تھا ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن گیا تو بادشاہ بننے کے بعد اس سے کسی نے حال پوچھا کیا حال ہے کہا حال کیا پوچھتے ہو دی روز غم نانے داشتم امروز غم جہانے کہ کل تو مجھے صرف ایک روٹی کا فکر ہوتا تھا روٹی کھائی اور آرام سے سو گیا روٹی کھائی آرام سے سو گیا امروز غم جہانے اب ایک پورے ملک کا فکر ہوتا ہے پورے ملک کا ہزاروں آدمیوں کا فکر ہوتا ہے کہ فلاں کو کھانا ملا نہیں ملا فلاں کو کھانا ملا نہیں ملا جی ہاں جی ہاں جی ہاں تو کوئی امیری میں راحت سمجھتا ہے کوئی غریبی میں راحت سمجھتا ہے راحت سب چاہتے ہیں لیکن آگے چاہنے میں فرق ہوتا ہے کوئی امیری میں کوئی غریبی میں کوئی مال میں کوئی مال نہ ہونے میں کوئی بچوں میں کوئی بچے نہ ہونے میں حق تعالی فرماتے ہیں اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب ہم بتاتے ہیں آپ کو اللہ تعالی کے ذکر میں سکون ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے جی ہاں ہاں ذکر کرو ذکر کرو نیکی کرو سکون ملے گا اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے نیکی کی توفیق عطا فرمائے